پڑھا پیچھا ہوتے سامنے بھائی گی جی تو بیٹھے پیچھے اتنی اچھا، خیال بلوغ میاں خیال بلوغ تو مسئلہ یہ ہے بھائی اگر نابالغ لڑکی ہوئے یا نابالغ لڑکا ہوئے نابالغ بچی بچے تو نکاح ابے تو ابے دادے تو بغیر کو ہو کرا دے ابے بعض بزرگ ہو اگر ابا یا دادا کرا رہے تو کس سے انہوں نے کوئی توڑنے کا اختیار نہیں انہوں نے توڑنے کا بالکل اختیار نہیں نکاح مرنا پوچھنے سمجھے بھی انہوں نے نکاح مرنا لا دینا اگر ابے تو دادے تو علاوہ کوئی ہو نکاح کراوے تو اس نکاح نو توڑ سکنے نابالغ لڑکی لڑکے کا بالغ بڑا نابالغ لڑکی لڑکے دا نکاح اگر ابے یا دادے تو علاوہ کوئی ہو کراوے نہ اب دکھائے نہ دادے تو پھر انہوں نے توڑن کا اختیار ہے سمجھ نہیں نا یہ اختیار دی جو مدت ہے نا یہ مختلف ہے بے اگر لڑکی بکر ہوئے بکر ہوئے سیب نہ ہوئے ہوں بکر تو سیب جن انفاق سمپت ہے سیب کہڑی ہوں جس نکاح جمع ہوا ہوئے سلاد مال بولنو سے مقلوبہ نماز بولنس کے ساتھ اس کوٹ نال جدے ٹوپی لگی ہوئی ہن چھئی ٹوپی دی گل تے نہیں نا گل تو پورے دی نہیں ہاں؟ سمجھ جواب دی اور یہ مسلمان کا عام رواج میں یہ تو انہیں وجہ ہی نہیں بھائی ٹکرا انگریز پکے سب تک کسی نے لکھا ہے نا لکھے کپڑا بھی ہے ہوئے ننگے راکھیں ہاں جتنی آپ پانے جہاز بندہ پائی ہوتا جی ہاں مقصد کا ننگے آوار بیٹا تو اتنے تانگ جس آزار ہے مقصد نہیں ہے ہو جا گی لیکن تاری نہیں نہیں آ رہا ہے سگانے لکھے ہاں ابے دس علاوہ تو ہو تو اس بچی بچے نو نکاح توڑن دا اختیار نکاح توڑن دا اختیار ہے کدا بچی دے بالغ ہوئی ہے بچی دا بالغ ہوئی اگر ہن ایدی بیکر تے صحیح بات ہو کہ سمجھنا لڑکی تو بچی دو کہ سمجھو بیکر تے صحیح بات بیکر صحیح بات ہوندی ہے جڑی نکاح نال وتی کرائی ہوے شوہر نو نتی یا شہرت پکڑ گئی سمجھائی نا جی۔ اگر بچی بےکر ہو گئے جیوے بال ہوئی اس پتے میں نکاح ہوگی جیو بال ہوئی اگر نہیں کھانا رکھنا چاہتا اس اگر سور نہیں توڑ دی اور کم سے کر دی گل سے کر دی اور کم کر دی چھڑی گل سے کر دی پانی سے دی کوئی کھانگی سے بس بالغ اور بات کوئی کم کر دی کچھ وقت گزر دے وہ بھی اختیار ختم نہیں رہے دو لفظ گل سے کرے اختیار ختم سمجھے نا بالغ ہونے سے فوراً بعد یہ آخر میں اپنے آپ نے اختیار کی میں یہ نکالنا رکھ لیتا ہوں بکھرے اس نکاح سے علم نہیں بال ہو گئی ہے لیکن اس نہیں پتا میں نکاح کرا سے ابو سلا تو پتہ چلے اس سے وقت وہ نکاح نو پاس کر دیں لیکن جلد پر چلے اسے لئے کوئی کم نہیں کر دیں فورا نکاح ہی پاس کر دیں جلد پر کم کر دیں گول گل کر دیں نکاح پاس کر دیں اختیار ہی ختم دیں اختیار ختم یہ گل ہے اس عورت کی جڑی بیک کلو بیک یہ ہوئے بیک کلو بھاوے نکاح ہویا نکاح ہو گیا تو کاری تو نہیں ہوئی لیکن وتی نہیں ہوئی تو کاری ہوگا نکاح ہوا لیکن وتی نہیں ہوئی تھا لیکن بہت سبب در سب نکاح ظاہر ہوگی نکاح ہو سواری شادی شدہ دا کام یعنی شادی شدہ حکم کس کس سے لگ دے ایک جی زنا دے شوہر پکڑے آوے ایک زنا دی حد جائے جس کے کرے تے تیجا نکاح کے بعد جمع ہو سمجھے نا اور اگر اس علاوہ جو کواری ہوتے ہیں دو سو تو نکاح کی پہلے خبر ہے سر اسے جی میں بالے ہوئی فوراً نکاح ہوں توڑے تو توڑ سمجھے اگر کو ہوئے کام کی تو اختیار ختم اگر سو لے کر کی بلکہ بعد ہی اپنا پہلے اس کو خبر ہی کون آئی پہلے نکاح بھی خبر خبر نہیں بعد ہی ملی ہے اور اور جلد خبر ملی ہے فوراً اس لیکن کوئی کام کرتی طاقت ختم بند کر جی۔ سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی نا اس تو علاوہ اگر ہوئے سید کی ہوئے سید ہو گئی یعنی جناح نے اس شہرت ہو گئی ہے یا جناح یاد اس سے جاری ہوئی ہے یا نکاس باز میں دخول ہے ہے نابالغ ہے نابالغ مشتاق ہو ہے نابالغ مشتاق ہو اور بالغ جی نے ہوئی ہے ان پتہ نکاح دا جا تو فوراً اس طریقہ توڑنا لازم ہے اسی مدت جڑی ہے وہ تریل ہے اگر اچھا، صحیح ہے کی مدت اس کی مدت پوری زندگی ہے جب تک آزاد ثابت نہیں ہو اس مدت پوری زندگی ہے جب تک رضا نکاح ثابت نہیں یعنی نکاح ماں دیتا ہے شوہر نے ماں قبول کر لے رضا ثابت نہیں سمجھ نہیں نا ماں دیتا اس نے ماں قبول کر لے رضا ایسا کم پیش کرے جس نہ رضا ثابت ہو گئے جی سمجھے نا ایسا کم کرے جس نہ رضا ثابت ہو گئے اگر اس نے ایسا کم نہیں کیتا جس نہ رضا ثابت ہو تو اس نو اختیار باقی جس وقت چاہے نکاح توڑ دوں سمجھے نا بھائی ہاں جی وہ اپنی رضا ثابت کی ہے اس کے بعد اختیار باقی ختم توحیدی اختیار کی مدت لمبی ہے تا کر کے فرمانے میں یہ ابن اختیار ہوئے بے شفا تو کا سمجھی تے اپنا رگائی فاس کا سمجھی سمون ہونے بکرے تو پہلے اختیار نکاح تو کرسی تو نکاح فاس ہوتی اگر پہلے شفے نے اختیار کرسی نکاح لی ختم لیکن اگر صحیح ہے تو پہلے شفے نے اختیار کرے نکاح دی حالت باقی صحیح ہے پہلے سلسله پیش دې دې سوامي سره دلته دې دې نه خلاصې دا کچیا کړه بے تو سید دنیا سارے اے میں کو جی سید دی مدت لمبی ہے اے میں کو لڑکا نابالغ ہوئے اس نے کہا کہ کیوں دار پلاوا کسی اقرار سے اس نے مدت لمبی ہے اس مدت بھی لمبی چاہے وہ مدت یعنی جب تک اس نے مار نہیں دیتا یہ کوئی ایجا کام نہیں کیتا جیڑے نکاح ثابت ہو گیا ذات دلیل ہو گئی ہم نہیں کی تو اس وقت تک اس نے توڑا دستیاب اب پھر خیال چلا اسی سے نکال رہا لڑکے ہاں۔ جی ہاں ہوگا جی ہوں لڑکے واسطے صحیح بےکر کی گل کون لڑکی واسطے دو سوچ ہیں یا صحیح بات سمجھائی نا سمجھ آئی میاں اس واسطے بیکر واسطے وہ تک تے لڑکے تو سید دیاں سید عورت ہوئے یا لڑکا ہوئے دیکھ دو سو تک اسی طویل مدت لگی سمجھا ہی نا اس واسطے ماں دونوں کا نکاح کیتا ہے نہ پیو دادے تو علاوہ کسی نے پیو دادے تو علاوہ کسی نے کیتا ابے تو دادے نہیں کرائے چیز اور اس میں نکاح توڑنے میں اختیار باقی ہے جب تک رضا بالغ ہونے کے بعد رضا ثابت نہیں کی اگر رضا مان لے تو رضا لوڑی لڑکی بلو لڑکی نہیں ایسے گیا دوجا مسئلہ ستر کا ستر کے آکام یہ مختلف سوچ سمجھ آئی نا بھائی ستر جو آکام پڑھے نا کتنے واجب ہے کتنے سن فاض فاض واجب جو ہے جدا کیا جا سکے بعض نو ناف تو لے کے گودا نے تلو تھا بعض واسطے پہلے بعض واسطے لے کے امیا دس بھائی بعض وقت ناف لے کے گولن دے گورا سمیت گولن تلے گا ایک اجنا نماز وچ فاز نماز وچ لوگا دے سامنے اتنے سا کجنا فاز دے لوگا سامنے اتنے سا کجنا سمجھا ہی نا نماز وچ اتنا کجنا فاز دے لوگا سامنے کجنا بھی فاز دے تنہائی دے وچ بغیر نماز دے اتنا کجنا واجد باقی حال دے اتنا کجنا واجد سمجھا ہی نا بادشاہ باندھ باندھ کے کپڑا باندھ کے ہو سکتا ہے تاکہ ننگا نہ ہو سمجھا ہی نہیں قبلے سے روک کرنا ننگے پیٹ کرنا یہ اشد حرام یہ گناہ ہے یہ سخت گناہ ہے ٹھیک ہے نا روک کرنا گناہ ہے پھر پیٹ سے چہرہ کرنا کس طرح ہے سمجھا ہی نہیں تو بعض واسطے آسام ستر سمجھ آئے نا جی۔ پھر لوگوں کے سامنے تجربہ اور پھر بچاؤ چل غیر عورت کا دیکھ کے تو کتنے کا خوف بن ہے تو باقی جسم کا جنا اس سے واجب سمجھے نا بھائی جی۔ اے پیریش کر کے بھی باقی جسم کا جنا واجب تو جن دیکھ کے اپنا استعمال ہے کتنے میں سمجھے نا بھائی بیریش کی تعریف یہ چیز ہے بھائی جس نے دیکھ کے شاوت کا خوف ہو بیریش بھاوے داڑھی اس سے بھاوے بھاوے داڑھی نہیں اگر اس کو شاوت اس سے نہیں آن تو پھر بیریش دھوکہ اپنے جسم کرتے ٹھیک ہے جی شام مقام ہوئے تو کسی باغ جبان بندہ ہو باغ جبانیا لیکن بے فیبت میں دیکھ لیتے وہ اپنا وہ نقصان ہے اس میں جسم کری نہ باز جسم کری آپ کو اگر اچھا، ان لفظ لگنا ہوئی تو مل سی تھوڑی ایک نہ ہوئی پتا ہوئی ایک دوسرے بولے سمجھا ہی نہیں دوسرا ہے کہ عورت کیا کام عورت کا نہیں کسائی باجی پہ کجنا کس طرح سے کسائی ہاں سمجھا ہی نا عورت اگر تنہا کل بھی ہوگی عورت اگر کلی ہوئے تنہا ہوگی اس میں ناف تو لے کے گولا کلو تک کجنا باجی پہ کلی ہوئے تھا عورت کلی ہوے اسے کوئی ویکھن والا ہوے تے ناپ لے کے گودر تلو تک اس کجوا واجب گل نہ ہوئی نا بھائی ناف لے کے گودر تلو تک کجوا واجب اگر عورت کلی نہ ہوے لوگوں سامنے ہوے بھائی دوسری عورت سامنے سمجھ نہیں نا انہوں پورا جسم کجنا واجب اگر عورت سامنے سامنے انہوں پورا جسم کجنا واجب اس لے کے جا مار رب کم گردن تو لے کے تو گوڑے تل آگا پیش اور سر سامنے کجنا کے واجب گردن تو لے کے گوڑے تل پہ سمجھا ہی نا آگا پیش ہے بازو اتنے سب بازو بولا نہیں اور سر سامنے کجنا واجب نہیں سمجھا ہی نا ہاں جی۔ گل سمجھ آئی نہیں اور کچھ نہیں کر دے لیے اگر بے فات ہو تو میں سامنے چل جاؤں بے فات ہو مت فاشی بے فات ہو تو یہ مت نہ سمجھ آئی نا میں کہ فتلی مجھ بھائی ہاں؟ اور سر سامنے ٹھیک ہے نا مردن سامنے مرد ماہ ماہے ماہ دن ان سامنے جی ناف تو لے کے اس لے کے اپنا گردن تو لے کے گوڈن تھلو تھی اب اگو پچھو آ چکا سارا دولت اخبار بھی یہ کچرا واجب ہے Hifazı. Sökene ki? Hifazı. değil ilaçın. Sökene. Sökene fazı. Fazı mı? Vacibi. ha? Vacibi de fazı. Vacibi. Vacibi de mavi zermanın sana fazı. E vacibi. Sökene. E fazı. بادم کے سامنے کے کا نکاح نہیں کہا اور بیٹا عورت بھائی عورت دا چاچا تایا عورت مامو عورت دادا نانا عورت بھتیجا عورت بھانجا اور نہیں نا بھائی یہ جڑے رشتے دار محرم جس نے نکاح نہیں ہو سکتا گھر سمجھائی نا بھائی انہوں نے سامنے کیا کرنا ہے اتو لے کے گردن تو بورے تلو پہ چجنا واجب بازو بھی اس نے پاس دولت اس نے کچھ تلے کا سمجھ آئی نا دوسرا رہ گیا اگر عورت نماز چھوڑے کتنے ہوئے نماز چھوڑے تو پورا جسم کا جنا اس کے ساز ہے پورا جسم کا جنا سوائے پانچ ہزار سوائے چہرے کی ٹکلی چہرہ ہاتھ دیا چہریاں پیروں پیرن تلے کیا جسم کا پچھلا پاسا پیرا کا پچھلا پا جائے باقی جسم سارا بل سفارتا سازی بھائی گل سمجھا گئی نہیں اور اگو اگر عورت غیر معلوم کے سامنے عورت نو اپنا پورا جسم کجرا فاضے سوائے نہ پانچ آزاد سوائے نہ جتنا نمای کجنا فاضے اتنا ہی کجنا غیر معلوم سامنے فاضے نال چہرے کا کجنا واجب ہے اپنا پیراں تلواں دے ہتھاں دی ہتھیلیاں دے تے پانچ آزاد بن دے دو ہتھیلیاں دو پیراں تلوے تے چہرہ ان پانچ آزاد تو علاوہ باقی سارا جسم تجنا جنا اگر غیر محرم سامنے ہوئے تو یہ سارے جسم کا تجنا فرض ہے کوئی وال نظر نہ تے اپنا چہرہ چھپاونا واجب سمجھے نا بھائی سمجھے سو جی زیادہ سے نہ بول جی یہ اور اپنی ناکام دسنے تے خلاف ہو جی تو شکر نہیں ملتی تھی ہے میں ملی کیوں نہیں میری چاچے جی ملی میرے جی، میری ہے ہے ہے یہ کون ٹھیک نا نہیں میاں تاں کر کے اپنی بہنا دیا رشتے دار سارے گھر کی حفاظت نہ کر دے پھر تو بلے پھر مقصد ہی کو نہیں دین پار مقصد دے تو کم از کم دین پار کے انہاں تے بچا لیو انہاں نہ کہ ایسا الٹا تون تان کے تو انہاں نو اگے لا لاوی بھئی نہیں تھوڑا ٹھیک نہ ہو کر دی سچ دیشن میں سارے چار کے منڈا بڑی دور جو بڑی دیر نہ لایا نہ سی ٹھیک تو نہیں ہے ہاں؟ سارا پھوکی دا پھوکی دا واسی دا پھوکی دا فلانا فلانا ہے تو نہیں اساں نہیں چاہیے کہ اپنے دے پتہ کیڑے کیڑے نہیں ہو یا کام تو پتہ نہیں ہاں کیڑے سارے سر کیڑے نہیں دا اے ساری ساری ماں نو نو بہن کیڑی کیڑی کیڑی کیڑی ویکھنا تے نو نہیں ویکھنا کہیں کہیں کہ کہ تے نہیں پتہ ہو نہیں نا بھائی یہ آکام جڑے نا چہل چھپاونا واجب ہے چہل چھپاونا واجب یہ آکام پچپن سال تو کم رہا تھا پچپن سال تو اتنے عورت ہوئے سن میں پہنچی ہوئی یا او تے ایسی عورت واسطے پچپن ساٹھ سال تو اتنے عمر والی جڑی ہے ہر جوانی چ نہ ہو جی بات ہوتا پچپن ساٹھ سال عمر تو میں جوان بدی ہو جوان آ رہے ہو سمجھ آئی نا جی میں آدھا پہ ایک سو پینتی سال کا بابا تھی حال ہی ہو مطمئن ہے ہاں؟ یہ جی بال جڑ تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہاں؟ سو سال پچانوے ہاں؟ ہاں؟ شادی کر دی پچوجا سال سمجھ آئی نہیں تقریباً سال عام عمر سن پہنچی ان عورتوں چھپانے چہرہ واجب نہیں چہرہ چھپاؤن غیر تو چہرہ مارا واجب نہیں لیکن باقی جسم جسم جسم منہ منہ فرض ہے باقی باقی جا کام مختلف نہیں سمجھ نا پھر پہلے بکوان چھپا ہاں اگر بڈی ہوئے تو اس اسے سختی نہیں کرنے مطلب تو ماں سختیاں کرو ٹھیک ہے نا بڈیا ماں سختی نہیں کرنی انہیں تو واجب ہی نہیں ٹھیک ہے نا چہرہ چکا انہیں طاقت اٹھا دوں انہیں طاقت اٹھا کر چلو گل سمجھ آئی نا یاد آسن مر جی آسام یاد آسن نا ہوں عورتن جلے جی ہاں؟ جی اب بچی کنی مشتاق بعد حکم فرض بے شروع فرض کا کام مشتاق ہونے کے بعد جیسے احتیاط یہ پہلے یہ دو شروع کرنا لیکن مشتاق ہونے کے بعد بچی نو سال دیے اس کے بعد آکام سے سمجھ آئی نا جی جی ہاں۔ یہ آسام سال کام دس سال دس سال سال لڑکا جڑا گا جی. کتنے دے اپنی آوتیاں سمجھا گئے مسئلہ یاد پکا دوں سر نالے یہ یاد دسو بھائی اساں اپنی عورتوں تا بچا سکتے ہیں دوجے مرد نگاہ تو جے اساں اپنی نگاہ انہوں تو بچا بھی اصل جی چاچے دی بیٹی چاچے ملسو تو انہوں نے بیٹا آپ آپ ملنے ساری بھن ملنے اصل روکسو تو دنگا فساد بڑھ گئی جے نہ ویسے تو آپ نہ آسن وہ نہیں آتا تھا کیوں نہیں آپ جان چھوٹ پہنچ گیا کہ مامے کی دیا نو چاچے دیا نو کہ پھوپھی کی دیا نو ماسی دیا نو بن کے مرزو تو آپ کو آ کے مل سکتے آسا نہ مرزو تو کیوں مل سکتے سمجھ آئی نا بھائی اسے شرم نہیں کرنا مت شرم کرو پہ یار کی آخر یہ ڈاٹا موری بان گیا اگو آ رہے آخر یار یہ چنگا موری بان گیا یہ چنگا دین سر کا پیے ہوں یہ آ کے اس چنگا ہے الٹا آ کے پہن دین سر کا جانا کھڑوتا ہے اپنی گل دے اتنے بھی دین سیکھ کے تو بندہ لوگوں کے پیچھے چلے پھر دین داس نہ ہوا سمجھیں پھر منافقہ سے پھر دین نہیں کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جڑا رب رسول دے حکام کے پیچھے چلے پھر لوگ ان پیچھے چلے عالم کا کام نہیں بھی عالم لوگوں کے پیچھے چلے لوگ پہ مڑی چن تھوڑی چن سو سو پہلا میں ہاں کیا کر سکتے کوئی نہیں کر سکتے میں رچی بیٹھا میں تجربہ کی بیٹھا میں الحمد للہ آپ طالب علم کا ہوتا اپنے محلے کی عورت ملنا چھوڑا تو کوئی عورت نہیں ملتی پھر جدا تیری فصل پہ مول جا گیا ہوا پہ نہ کریں اپنی بھجن تک نہیں ملتا کچھ نہیں ہوا بھابھی ان سے ملنا گناہ ہے آج تو اگر بھابھی اپنی مل جو کہ کل تو شادی کیا سو تمہاری بیوی سارے بھائی آ کے ملتی جلے وہ آ کے ملتی تو سارے ہلاکت ہو سکتی سی تو تڑپ سو بھائی آ سارے واسطے دکھا دے چھپاونا تو کی چھپا گئی بادشاہ کی پوتو ساری نہیں تا ہوتا کھوتیاں بنانا اگلے ہی جانا ہاں؟ ساری ہوتا ملنا کا سن تکلیف نہیں تھی جیسے نہ ملی انتظام ہو گال سمجھ آئی جی جی جی ایک گال جیسے ایک تو گال سے یہ ٹھیک ہے بہت تو پاس ٹھیک ہے یعنی آخ کے شرم ہوا ہے نا یا کہ شرم ہوا پہ تھی نا پھر وہ دباؤ کی لوڑ نہیں ہوتی دباؤ کی لوڑ نہیں جی شرم ہوا نہ ہوئے آخ کے پہ تھی نا تو بندہ پھر آپ دباؤ دراہ نکل آنے نہیں تو بچ بچ کے آدھے ہوں کم از کم کمرے تلاگ ہو رہی ہیں نا آپ کمرے چلا رہے تھے آئے جائے بال بیٹھک چلاوے کمرے چلا اپنے مقصد میں آئے جائے بعد بجے کو نتیجہ جائے خوف ڈر خوف جو ہے عورت بس پہ شرم آ ڈر خوف بس عورت میں جلے تھوڑے اس پر سے راغب کرو نا ڈراؤ یا خوف دباؤ یا اپنا شرم دباؤ تو وہاں پہ شرم چکتی نہیں رہتی لیکن وہاں سے ڈرائی نہیں کون ہے آج تو کوشش کرنے پہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا ہوں اس میں کی کیا ہوں تک ملتے ہیں بجائیے ساری آدم بجائی تو بات ہی چاہتا نہیں بڑی بجائی صحابہ اکرام تو ارزہ نہیں ہو سکتے ہاں تابین تبا تابین جن زمانے کے نبی علیہ السلام فرمانے پہن دیئے سب تو عالی زمانے انہوں نے دیاتی بسی نے شرم ہویا لے انہوں نے شرم ہویا لے مقابلہ نہیں کہا سکتے انہوں نے کلور میں درجن نہیں پہنچ دے انہوں نے اللہ تعالیٰ فرمانے پی بتوارے واسے حکم نبی علیہ السلام کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوہ دے مطالق کیا حکم جیٹ دیوہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو موت ہے کہ جیٹ دیوہ موت ہے تو فرد پیچھے مطلب جسم نہ ہاں جڑے گھر دے چہرے ہتھیے تربی وے سمجھے کٹیاں رہی گار سے اس واسطے دے چہرے چھپا واجب نہیں اگر شاپ خوف نہ ہو اگر فتنے کا خوف نہ ہوئے چہرے چھپانا واجب لیکن باقی جسم چھپانا ہو ہے کے کے کے اتنے بال نہ قتل جائز نہیں انہوں نے ایسا کام کرنے والا مرد پیچھے نماز نہیں وہ پیچھے پیچھے نماز نہیں نہیں ایسے مرد ہوں تو امام ہی لگتے ہاں؟ سمجھ آئی جی نا بھائی نہ ہاں، وہ نا عورت جڑی ہے آپ باب یہ جی کوئی تو اس سامنے کام نہ کرنا اپنا یہ باب پوچھ کے یہ دیکھو جو انہوں نے کما دے اوقات ہیں تو روزے سزا ہوئی باہر بیٹھے کے رہو باہر اپنا انتظام کرو کمرہ بنا لو ٹھیک ہے نا بھائی کہا کہ شریعت نے لابے پر نا شوہر دوتے رہائش تے نفقہ بھی عورت رہائش لے رہے جی جو اپنی عزت محفوظ رکھ سکیں قدم بچا سکیں حجاش اور محفوظ رکھنی اور بات نہیں سکنا اور نفق رہائش کے نام خارج بھی کی لیے تو رہائش کی ہاں رہائش نہیں دینا مجھے مجھے گناہ زیادہ نکاح کرنا اگر بالکل طاقت ہے تو آرام ہے ہاں؟ رہائش دے مطلب۔ سمجھ آئی نا جی ہاں اگر اندیشہ بھی ممکن ہے مقبول نہ کہا سمجھ سے مقبول تعلیم نگاہ دے کتنے حکم ہے پھر گل سمجھ رہی نا پھر اس واسطے ان گلا کا پورا لحاظ کرنا ہے سمجھے بولی جی میں اگر کچھے گھر چلانے ہیں پشاور تو خوف نہیں انہوں نے صرف چہرے دیکھ سکتے چہرے سے ہتھیلیاں سے پیران کر دیں باقی جسم کا بھائی تو دوپٹے پیچھو کرن کرنا دے کان دیکھے کوئی وال دیکھے گردن اپنی تلائیاں وہ ہاتھ وہ پیریاں نہ پورے جی گھاس بنے دین بچے جب جی نہ بنے تو ہاں؟ تڑپنے سمجھ تا ہی نتیجہ نکلتا پی پھر جب ایسا نہیں روکا پھر سختیاں نہیں کی دیا پھر کسائی کوئی ملوے سے پھر آپ جال نہیں ہوتے کسائی چاچے دیا پھر آپ جال نہیں ہوتے ہے ہاں؟ کسائی پھکیاں دے دے کسائوں ماما دے دے کسائوں ماسیاں دے دے عشق دیا شادیاں پہ ہوں گیا نا اپنے ایسے گران دے جس سے پہلے اپنے بہنا تصور کی طرح ہے جسے شمار کی طرح ہے بھی ساری بہنا بہنہ کی انہیں عزت ساری لے جسے ایک حیثیت ایک رہا پڑھے بلا حول ولا قوت الا بالله نیکی کرن طاقت اللہ دے دے برائی تو بچن طاقت دی اللہ تعالی دے دے اللہ تعالی کو طاقت سال میں برائی تو بچن طاقت اللہ تعالی دے دے کہ اپ دے اعتماد کی وڑے میں بچ وے سمجھ گئی نا اعتماد اللہ تعالی پر چھے اللہ تعالی دے اعتماد اللہ تعالی دے احکام دی تابعدا دی نا سمجھ گئی نا اعتماد احکام دی تابعدا دی گل سمجھ گئی ماں جی میرے سال بھائی عورتوں اپنا اپنی چاچے دیا مامے دیا خالہ دیا جہاں نا یہ نہیں ویکھنا جا کے یہ آنند پہ نہیں دیکھنا اکھا بند کر چھپنا ہے پاس تھی ہونے وہ کمرے چلا رہے ہیں سمجھ آئی نا ان شاء اللہ یہ جان چھ جیش مشکل نہیں سمجھ آئی جنہیں خوشی نہ مل جائے کوئی بیٹھے کتنے کہڑا کتنے کہڑا ساتھ دے سی تو سواد حاصل نہیں کرنا کرنا سواد تعالیٰ واسطے جو سواد حاصل کر دو تو تباہ ہو تو آپ اس طرح تباہ کر دو آپ بھی دیا میں جس طرح تباہ کرے جو استاد ہی خاطر کر دو جو غیر تو یاد اس بلکہ نہیں استاد حاصل نہیں کی طرح تو نہیں لیا کہنے والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واسطے اللہ تعالیٰ لازم کرنا سے تو نہیں نا ہاں اچھا پورا حفاظت کرتے ہیں باوجود اسے زور سے اپنا آپ دکھامے ایسی نے اگر نگاہ پائے تو گناہ نہ ہو نگاہ پائے گی تو گناہ نہ ہو سی لیکن اپنی نگاہ سے بھی محفوظ رکھنا پہلی نگاہ بھی معاف ہے لیکن دوسری نگاہ نہیں معاف بھائی زور سے پہلے نہیں دیکھا نگاہ آ گئی سامنے نگاہ پائے گی معاف ہوں ہاں لیکن جی، نگاہ پہ فوراً نظر جھکا لو تو بس پھر مرد یوز ہے اگر مرد طاقت ہی نہیں پھر معاملے الگ ہے مرد طاقت ہی نہیں ہے پھر معاملے الگ ہے یا پھر طاقت کے مطابق ہوں بیٹا اپنی بات منع کر دیتی ہے بھائی اپنی بہن منع کر دیتی ہے لیکن وہ طاقت ہی نہیں الٹا اس میں خوف ہے زیادہ سختی زیادہ تو نکلوائے صحیح دوڑ نہیں تھا نا تعلق نہیں یہ چلتے رہا ہے آکام دیا اپنی منمانی ہے حفاظت نہیں باہ میں لکھا تھا آنکھیں پہ بھی ساری اور تباہ کے نیک یہ بیوقوف کی یعنی آکام تو بغیر رب سے بڑے طریقے سے بغیر چلتا بھی ایک راج نکلا پکڑتے ہیں اس سے اعتماد کرنا کی حالت یعنی کوئی بندہ موبائل ہے موبائل میں پکڑ دیتے اس میں آتے پھر یہ رستے بٹن تو چل بن جا ساوے بٹن تو بند تھی بن جا جبکہ بناونا لاتے بھی نہیں بڑھاونا انسان ہے کافر وہ اور سارے بٹن تو چلتی ہرتے تو بنتی تھی اسے تے الٹ کریے نہ کر سکتے الٹ کریے نہ ہو سکتے بھلا فیض و نواز پاگل ہے بیوقوف ہے اردن پاگل ہے تو رب تعالی نے کائنات بنائی ہے عورت نو نو تخلیق انسانی کائنات کی تخلیق اللہ تبارک تعالی نے قبول اللہ تعالی نے کی ہن جڑا خالے کے پیدا کرنے والے بناون والے وہ فرماندا ہے بھی اس نو انج رکھو تے بچ سکدی ہے انج رکھو تے نہیں بچ سکدی ہوں رکھیے بھاوے سارے سامنے نفرت بھی دی ہوئے یہ حکم کے خلاف رکھتے نفرت پڑھ دی اعتماد نہ سنگنی اعتماد کر دو تو ہلاک ہے بھائی بھاوے ساری بہن ہے ماں ہے بیوی ہے بچی ہے کوئی ہے بھاوے جیڑی قریبی رشتے دار ہے والی ہوئے نفرت دیکھو بھائی یہ رب حکم کے خلاف بناو لے حکم کے خلاف ہے بھی چل نہیں سکتی یہ پڑھتی ہے چل نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے اپنی قدرت نہ الگ معاملہ ہے ورنہ تو محفوظ ہونا یہ عزت سے بچنا یہ ممکن نہیں لگا آنا سمجھائیے بھائی عزت سے بچاونا اسے دل سے بھی حکم جہاں طریقہ رب رسول نے بنایا بڑھاوا جہاں طریقے بسان راہ دکھانا بھی نا کہیں زندگی گزارو اس نال زندگی گزارنے سے پھر بھاوے نقل نہ پڑے پھر یہ آخر باقی ہے محفوظ کیونکہ وہ راہ موجود راہ اسے تو کوئی نہیں ہے رب تعالیٰ نے ان کے آسام پر منے اس تابیداری نال چلے پھر یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں محفوظ رکھ دے سمجھائی نا یہ اعتماد سکولیاں تباہ کر دیے سکولیاں اپنی جیت اعتماد کر کے سکول بھیجے بام حمل کے انسی کی بات اعتماد اچھی ہوتی کچھ نہیں ہاں کچھ نہیں وہ کی ہے لاؤ گل بچے سے استاد صاحب سے بند کے آ کے دس استاد ہوں چوکیدار پنجاب یونیورسٹی کا میں چوکی دار ہوں تو میں نے لڑکی بندے داخل کرائی تو اس میں فون نمبر اپنے دیتا بالکل پریشان نہیں ہوئے تو فون من کر دیتا میں فون کر دیتا فون کیتا تھے وہ تو ابا جناب جلدی گڈی گن کے آ گیا آج اس کو پھر کیوں ہوئے کیوں ہوئے اس سر وہ بیگ پہ لڑکی تین لڑکا چھڑے نہ پیا تو میں دیکھ کے میں کہتے میں ذمہ لائے تھے فاضل میں ڈس دوں بس اتنی گل اتنے واسطے میں تکلیف دیتی ہے یہ تو گل ہی کون یہ تکلیف دینا تھی میں سمجھا پتہ نہیں میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پتہ نہیں کوئی آپ سے پیش آ گیا پریشانی پڑ گئی یہ تو نہیں ہے ہاں؟ تو معمول چلنا پہ ہاں؟ ایسے دلے لوگ جڑے نا انہوں نے نو کیا قائم کرنا یہ کیوں بڑے یعنی دی بنیاد وہ بعد اعتماد اعتماد اعتماد بے دید اعتماد پہ کچھ نہیں ہونا شرح کی مخالفت اعتماد پہ شرح کی مخالفت نہ کچھ نہیں ہونا تو ہلاکت کتنے پہنچ جب تک شرح کی مخالفت اعتماد کا بات ہوں اس وقت تک ہلاکت تو پتہ کچھ نہیں ہو سکتا سمجھے نا بھائی گلا آپ کو ایسے اعتماد نہیں رکھنا شرح کی مخالفت جی گھر وی ہے تو سونا نہ جا دیکھ جانچ تعلق تو آپ ٹھیک تھی ویسے اگر محبت ہے سامنے کا حضرت محبت ہے وہ نبی بجائے سے کہ دینی زندگی گزارو آپ کو گزار پیدا کرو ایک زیادہ تک بچائے اور سب باتیں نہیں کرتی سختی کرو دسو نہ دسو وال دیکھو مثال میں محبت انہوں نے کتنی جی دیکھو کہہ رہی محبت ہے پھر چھوڑ دو اگر محبت ساری نتیجہ دے دیے پھر راہ چھوڑ دو گا چھوڑو تو محبت نہ جو زندگی انہاں دی بندی آخر بچدی ہے تو بچاؤ ہاں دین سے قائم رہ کے جدا ہو کے اگر گل پڑھ گئی تو بڑھاؤ یہ ضروری ہے مطلب ہے جدا ہو اگر اور جدا ہونے کے باوجود بھی تسا آخو کہ انہیں نہیں سمجھنا کہ جدا ہونے میں الٹا خراب ہی ہو سن کہ میں نہ لاگا ممکن ہے گل کرا سمجھ میں پھر نہ لا نہ لو بندہ لا کے نہیں سمجھتے محبت کرتے ماپا دور نہیں نہیں چلتے واس لا دیں گے دین گھر چھوڑو چھوڑو کلے ہو گئے دور رہو انہوں نے آخو بھی اچھا جب تک دین دو بندے نہ آئے اگر ساری محبت ہے محبت نہ نتیجہ نکلے تو پھر انہوں دین سے مجبور کرو یہ سارے دلا دیں سمجھائی جی نا اگر دیکھو کہ محبت نہ بھی کچھ نہیں بنتا محبت کو اتنی گہری نہیں پیارا چھوڑ یا پھر چھوڑ کے چنگا ہے یہ جی بھی ہونا ہے یہ حالت ہوئے تو پھر دیکھو پھر دو سو تمر پھر یہ بھی تھانوں اگر دیندار ہی سمجھ دیں غیر غیر بناوٹ بناوٹ بناوٹ حکم حکم حکم نہیں نہیں سمجھے نا گل پہ اپنی اپنی بیوی نہ نہ بیٹی بہن باہر منوا سکتے بیوی بیٹی تون تون تون کے جی، کے دی یہ پہ جی بیوی بیٹی ہاں باقی آدمی فاضی میں دے اگر اپنی بہن نہیں کر دی لیکن سال محبت نہ جا یقین ہے طرف ہوتی پھر نہ جاوے داخل میں نہ آتے جب تک نہیں بدل دی لباس نہیں بدل دی کام نہیں کرتی میں نہیں آتا اگر گہری محبت نظر نہیں اگر گہری محبت نہیں تھی عورتہ یہ گاڑا لوگ اب بہرا پھر آئے ہیں انہوں نے گہری محبت نہیں پتے بھی اگر میں اس کو ہاتھ ہٹاؤں جیسے فلما پڑھن گانے بازی ہونے بازی دی آئی کوئی کم ہوئے ایسی شادی شرکت نہ کرو ایسے موقع تے انہاں دی محفل نہ جاؤ کٹھے نہ ہوے جڑے موقع تے دین دی مخالفت ہو سمجھائی نا گل سمجھائی نہیں ہن اسا بارہ دس سال پڑھی بیٹھے بلا دی شادی تھی دے آپ کو بھئی ہے تبلے بازی یار تبلے بازی ہیں جھکتے تو نہیں لیکن کچھ بھرا ہے لیکن کہ کل ہے ہوں یہ دین نہیں ٹھیک ہے نا دین دار نہیں دینا ایک کل بہن ہے ماں ایسی ہوئی دین تو آتا ہے لیکن کہ کر دیا کسی مجبوری ہوتا بندہ یار سب سے بڑی مومن دی مجبوری اللہ تبار سال دی رضا ہے بکری اور ملاد ہو بس جلد سمجھ جلد وہ سمجھتا ہے اللہ تبار تعالیٰ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی سزا نہ لانی تو وال کوئی راہ نہیں ہو جاتے کوئی مجبوری نہیں سب تو وڈی مجبوری مومن دی اپنے ایمان بچاؤنا اپنی آخرت محفوظ کرنا تے اللہ تبارک تعالی مزاج کرنا اور نا بھائی ایسا کو معاملہ جب بن ہے سانو عالم سمجھتے ہیں سانو یہ سمجھتے ہیں کہ حق سے ان ٹھیک ان جائز ان جو رقم کر دیں ٹھیک ہی کر دیں دین میں موافق ہی کر دیں اس تو بعد کسی انہوں نے تعلق باقی رکھنا ہے لیکن حرام کام اگر کریں کسی حرام کام ہوئے تو حرام کام میں شمولیت ہے نہیں چل گل بھائی دوجا ہے بھائی وہ تین تمہیں یہ سمجھتے ٹھیک ہی نہیں ٹھیک ہی نہیں پھر باقی تعلق تعلق توڑنا لا دیں توڑ لیکن اما ابا جڑے جڑا اماپا جہاں اماپا اماپے محبت کیا جی نہ کرے لیکن تعلق نہ توڑے محبت نہ کرے لیکن تعلق بھی نہ توڑے اما ابے احکامات مختلف ہی سمجھے بھائی اما ابے واسطے ایک خدمت ہوتی ہے ایک انہوں کی آکام کی دعوے داری ایک انہوں کی تیجا جی تعلیم ادب ادب نہیں بھائی انہیں تعلیم ادب ہی لازم ہے آلے سال کافی جی ہوئے اما ابے اما ابے کی خدمت ہی لازم ہے اگر وہ محتاج ہیں تو یہ اس کو طاقت ہے اگر وہ محتاج جی نہ مارفت اس نو کیا کرتے باویں جانی خدمت باویں مالی خدمت سمجھائی نا بھائی اس لازم باویں کافی جی ہونا تے تیری صورت ہے احکام نو مننا صورت کے احکام مننا اما پہ احکام اگر دین دے موافق ہو مباحکمت ہوئے تو مننا لازم ہے اگر اسے دین دے خلاف حکم ہوئے تو مننا حرام دین دے خلاف حکم ہوئے تو مننا حرام ہے نہ مننا اگر تابے داری نہ زندگی گزارتے ہیں آقا من من کی زندگی گزارتے ہیں وقتی بھاگ مشقتاً بھاگ میں سوکھن گرائیں لیکن مرد بال یقینا سوکھے سمجھے بھائی مرد بال سکون ہے زندگی ایسے بندی کے رضا رسول کے احکام سے تابے دار بن کے آ تابے دار بن کی چیزیں سمجھے بھی آپ سمجھا گئے نا مذہب سمجھا گئے نا افسال کو کیا ہوتا ہے تو دین کا مخالف ہے بس اس کا تعلق ضرور ہو یہی دیکھو کہ اگر دین تو سکتے نہیں وہ پڑھ سکتے کہ ساری اصلاح گل پانے سے اصلاح کرو لیکن تعلق کیا تھا ایک تبلیغ واسطے تعلق رکھنا ایک دل کی محبت ایک خلوص و محبت اسے لے ہوگی جنہیں دین کا بندہ تعلق ہو اس کو بغیر بعد پیوے بعد درائے بعد بہن ہے بعد مائے کوئی ہے دل دی خلوص اور محبت نہ ہوئے جب تک دین سے پکا نہیں جیو اللہ تبارک تعالیٰ نے شام تھا اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یبادون من حات اللہ ورسولہ ولو کانو آباءہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرت سمجھیں بھئی اللہ تعالیٰ فرمانے بھی یہ جو لوگ دنیا سے نہیں پائے رہے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ سے قیامت دن ایمان رکھیں گے ہمیں ایمان علی ہمیں ایمان علی لیکن اللہ تعالیٰ سے رسول دے دشمنوں میں محبت کریں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا سمجھے نا بھائی یہ نہیں ہو سکتا اللہ رسول دشمنوں میں محبت کریں ایمان اللہ اگر کہ وہ خدا رسول دشمن انہوں نے پیو دادا ہو چاہے انہوں نے بہن پیدا ہو چاہے انہوں نے اولادا ہو بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں چاہے انہوں نے رشتہ دار خاندان کے دیے ہو لیکن وہ رب رسول دشمن ایمان والے محبت نہیں کر سکتے ایمان دل محبت نہ ایمان ہوگی تو محبت نہیں آ سکتی گل سمجھ آئی نا پھر یہ سب ضروری ہے اپنے ایمان پختہ کرنا سے بھائی یہ مقام سے محبت دلی نہیں کرے جس دین کی مخالفت ہوتی بات کیجیے بات برائے بات دے دی جی۔ بس اس بات سے اللہ پیچھے رو رو کے دعائی منگو بات یا اللہ ہدایت عطا علم جدا عطا سمجھے نا بھائی اگر گالا نہ واسطے ہدایت ادا تلاش کرنا دعائیں منگو ادانا پڑھ پڑھ دعائیں منگو دوجا اولاد شریف اللہ تعالیٰ کے نام بار کی تعظیم کر کے اولاد شریف چھوڑ کے اروڑیاں کے مختلف جائیں گے جنوبی تو اللہ رسول بنا چاہ چاہ کے یہ بہت بڑا عمل ہے اس بات کا یہ ہو یا اللہ اس کام کا واسطہ ہو کرم کا میرے پیو نے ڈال دے میرے برا نے ڈال دے میرے فلان نے ڈال دے اللہ تعالیٰ سے اللہ بڑا چھڑا سمجھے نا اسے بڑے محبوب ہیں اپنے گل سمجھ آئی نہیں ہے یہ عزت علی بنائیں گے اللہ تعالیٰ تو عزت کر دی بدلا دے اور جو روٹی پانی نکالے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے نا یہ سکوریا میں نظر یہ روٹی پانی آپ نے کماؤنا کہ اما پہ کوئی مسلمان کا یہ اور چیز ہے مومن بندے سے اللہ کے پاس سال سمجھ رہی گل مومن دے چیز ہے اللہ کے پاس مسال پالنا ہر حال ہے باہر کا جنگل ہے کیوں تا دیتے میں اپنے بعد ہم نا مکھی نا گڈیا پوری گڈیا سال بہت آداب سے دو مہینہ بعد پڑیاں چاہیے بچی کٹی اور میرے کو گار لیے بندوق چلا رہے تھے اتنی چھوٹی جہاد بھی میری جہاز ہوتے بندہ کے بیٹھ رہی ہے سکھر کے بیٹھے انہیں کٹی انہیں سار تو ظاہر کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ جی جس اشارہ کی وہ حقیقت اس پتہ ہے خدا پتہ ہے باقی لوگوں کے پتہ حقیقت کی ہے اللہ سب تعالیٰ روزی جو والا جڑا ہے وہ پتہ نہیں دے ٹھیک ہے نا کوئی ایسی دوست ہے کافی ہے جو ایسی خدا نہیں دے سکتا سالے دین والے سالے نہیں دین کتا نہ نہیں نہیں دیکھنا مومن ہے یہ حال دین